مولا یا صلی ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق خلقي كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما ما ضع يا واصع الكرام صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقي كل تاج دار حرم اے شہن دی تاج دار حرم اے شہن شاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درو سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہونی گا ہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کرو دور دو سلام دور رہ گئے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں دور جائے کہیں کاش میں اے میرے ماہ مبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہو کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑو دور دو سلام کوئی اس نے عمل پاس میرے لگی کوئی اس پھنسنا جا ہوں قیامت میں مولا لاکی پھنسنا جا قیامت میں مولا گی کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا جا قیامت قیامت میں مولا کہیں پھنسنا جا قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں آقا اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درو دو سلا اب مدینے میں بل والو تار کو اب مدینے میں بل والو بد کار کو اپنے قد مو میرا اپنے قدموں مو میرا گناہ گار کو اپنے قدموں مو آخری عمر ہے تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دے کو اب مدینے میں بول والو تارے کو یہ تڑپتے گئے کے دیدار کو کو کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا ہاں کوئی اس کے سوا آر ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑو درو سلام ہونی گا کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو سنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نی چینز نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہ ہوں خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھر لایا الہی گرمی محشر سے جب مر کے بدر اللہ یا الہی گرمی محشر سے جب بڑ کے بدر دانے محبوب کا ساتھ ہو اللہ دام نے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باغرائے پیاس سے اللہ یا ہی جو دع کہ ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمیر بنا کا ساتھ ہو اور یا الہی جب رضا پابے گرا سے سر الہی جب گدا خابے گرا سے سر اٹھائے دولتے بیدار عشق موس کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کا ساتھ سلو الحبی میرے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نازک گھڑیوں کا یہ لمحات چل رہے ہیں بڑی نازک گھڑیاں ہیں نام اعمال کے بدلنے کی گھڑیاں ہیں اثر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہیں عالمی مدی مرکز فیطان مدینہ میں نہ تو مناجات نکی کی دعوت دعا وغیرہ کا سلسلہ رہے گا آخری آخری گھڑیوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب عز و کے حضور سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے جمع المبارک کی گھڑیاں بڑی مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں ایک کول کے مطابق قبولیت دعا کے اوقات میں جمعہ کے روز غروب آفتاب سے پہلے کی گئی دعا بھی قبولیت دعا کے اوقات میں شمار کی جاتی ہے غروب آفتاب کے وقت تو یہ غروب آفتاب کا وقت ہوگا جمعت المبارک میں اور اس سے کوشش کر کے ہم ضائع نہ ہونے دیں دعا میں شامل ہو جائیں جو باب المدینہ میں ہیں وہ فیضان مدینہ کا رخ کر لیں مدنی چینل پر بھی یہ دعا وغیرہ براہ راست نشر کی جائے گی مغرب کی نماز با جماعت ادا ہوگی اس کے بعد شب براعت کے سلسلے میں جو چھ نوافل پڑھے جاتے ہیں سورہ یاسین سورہ خلاص وغیرہ کے ساتھ اس ساتھ ہی ساتھ دعائیں نصف شعبان المعظم بھی پڑھی جاتی ہے اس پہ شرکت کیجیے اس کے بعد خیر خائی ہوگی لنگر رضویہ کا اہتمام ہوگا اس کے بعد عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد تلاوت نہ تو مناجات بیان مدنی مذاکرے وغیرہ کا سلسلہ دعا وغیرہ کا رات گئے تک جاری رہے گا بھی خوش نصیب اسلامی بھائی امید ہے کہ پندرہ شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھیں گے کہ یہ پہلا دن ہوگا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس میں ہم روزے سے ہوں فجر کی نماز چار بج کر پچیس منٹ پر ادا کی جائے گی ہفتے کو آنے والی فجر کی نماز صرف آنے والی فجر کی نماز چار بج کر پچیس منٹ پر ادا کی جائے گی تاکہ اسلام شاعری وغیرہ فارغ ہو کر سنت وغیرہ پڑھ کے فوراً جماعت پانے میں کامیاب ہو جائیں اتوار سے وہی فجر کی جماعت کا وقت سوا پانچ بجے ہوگا تو آپ کوشش کیجئے کہ تمام اسلامی بھائی تمام عاشقان رسول مدنی چینلز کے ساتھ وابستہ رہیں اور جو باب المدینہ فیضان مدینہ میں پہنچ سکتے ہیں وہ ابھی سے آ جائیں عصر میں آ جائیں مغرب میں آ جائیں عشاء میں آ جائیں اور پھر یہیں رہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی رات ذوق و شوق ایمان و سلامتی کے ساتھ اور اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول